حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں میں سے کسی کو اس حال نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم یا ممانعت پہنچے اور وہ کہہ دے میں نہیں جانتا ہم جو کچھ اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تیرہ